نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی